اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور یہ مختصر وقت میں جمعہ کے مبارک دن میں جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دو تین باتیں آپ کے سامنے کرنا اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ہمارا رمضان کا الوداعی جمعہ ہے آخری جمعہ ہے اب ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ آئندہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں ملے گا نہیں ملے گا یہ رمضان کے انوارات اور یہ نور اور یہ برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائیں اور آئندہ بھی اللہ رمضان ایمان کی حالت میں ہم کو عطا فرمائیں اور اگر درمیان میں اللہ نے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 پیارے دوستو آج جمعہ کا دن ہے اور بہت مبارک دن ہے ہم سب درود پاک پڑھے بھائی سب پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے اور ویسے بھی آج جمعہ کا دن ہے سب لوگ ارادہ کرو اور صرف آج کے لیے نہیں ہمیشہ کے لئے ارادہ کرو کہ جب جب جمعہ کا دن آئے ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک میری ایمان پر درود پاک درود پاک درود پاک درود پاک ہوتا کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے کہ آپ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھتے جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک فرمایا کہ میں گنتا نہیں میں شمار نہیں کرتا لیکن اندازہ یہ ہے کہ پندرہ ہزار سے بیس ہزار مرتبہ درود پاک ہو جاتا تو میرے پیارے دوستو یہ جمعہ کا دن درود پاک کا معاملہ اللہ کی طرف سے کچھ عجیب معاملہ ہوتا کہ باقی دنوں میں اگر کوئی درود پاک پڑھتا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو رکھا اتنا للہ ہی ملا سیاحین حدیث پاک میں لکھا اللہ نے گلی گلی کنارے کنارے اللہ نے فرشتوں کو رکھا اور اللہ نے فرشتوں کو ذمہ داری دی کہ جب میرا بندہ آخری پیغمبر پر درود پڑے اے فرشتوں تمہارا کام ہوگا یہ درود پاک لوگے اس کے پڑھنے میں دیر ہوگی مگر مدینہ پہنچانے میں دیر نہیں ہوگی لیکن جب جمعرات کی مغرب کا وقت آتا اللہ تبارک و فرشتوں کو کہتے اب تم درود پاک کو نہیں لوگے اب میرا بندہ آخری پیغمبر پر درود پڑے گا یہ جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ مغرب تک پڑے گا اللہ فرشتوں فرشتوں کو کہتے اب تم درود نہیں لوگے اب میرا بندہ پڑھتا جائے گا اور میں خود مدینہ پہنچاتا چلا جاؤں گا تو میرے دوستو ہر وقت درود پاک پڑھو تو ان ڈائریکٹ والا معاملہ آج پڑھو گے تو ڈائریکٹ والا معاملہ اور آج اثر کی نماز کے بعد تو پڑھو گے نہیں انشاءاللہ بار بار بتایا جاتا ہے میرے دوستو دو دو صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دونوں صحابہ فرماتے کہ ہم نے کانوں سے سنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی جمعہ کے دن ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی جمعہ کے دن اثر کے بعد اسی مرتبہ درود پڑے اثر کے بعد اسی مرتبہ کیا ملے گا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جمعہ کے دن اثر کے بعد اسی مرتبہ درود پڑے ہمارے نبی فرماتے اثر کے بعد میرا امتی اسی مرتبہ درود پڑے گا اللہ اسی سال کے گناہوں کو معاف کرے گا اللہ اسی سال کی عبادت اس کے نام اعمال میں لکھے گا تو بھائی سب پڑھے گا انشاءاللہ میں وہ درود بھی پڑھا دو جو اثر بعد پڑھنا اور ویسے بھی ہمیں درود پاک پڑھنا میری زبان پر محمد آپ سب کی زبان پر صلی اللہ ہو شروع کرے وصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حميم محمد فالأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد الآمر محمد غناهي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد يا یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر بات درود پاک پڑھیں گے بولو انشاءاللہ ارے بولو نا انشاءاللہ بولو انشاءاللہ کتنی مرتبہ پڑھنا اسی کون سا درود پاک یاد ہوگا ماشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھ لو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہم علی محمد النبی الامی وعلا وسلم تسلیمہ میرے پیارے دوستوں مجھے بہت کم وقت میں دو باتیں آپ کے سامنے کرنا الحمدللہ سب کہو الحمدللہ اللہ نے ہمارے پاس رمضان کے روزے رکھوائے ہیں میرے دوستو جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے ہم نے روزے رکھے دعا کرو اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے تراوی میں قرآن پاک مکمل ہوا اللہ تراوی کو بھی قبول فرمائے میرے دوستو یقیناً ہم نے روزے رکھے اور ہر ایک کو روزے میں کوئی نہ کوئی تکلیف آئی چونکہ لمبا روزہ رکھنا سفر کرنا لیکن آج ایک بہت پیاری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے روزے رکھے اور یہ تکلیف اٹھائی اس پر اللہ ہم کو کیا دینے والا دعا کرو کہ اللہ قرآن پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی عبادت کرو اور اس میں تکلیف آئے بھائی نماز پڑھا اس میں تھوڑی تکلیف آ گئی لمبے لمبے ہم نے میں روزے رکھے تو ہم کو تکلیف آئی کبھی بھوکا رہا کبھی پیاسا رہا کبھی پریشر لو ہو گیا کبھی پریشر ہائی ہو گیا کبھی سر بھاری ہو گیا کبھی کبھی طبیعت میں کچھ بخار جیسا ہو گیا یہ سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ہوا لیکن قرآن کریم اللہ کی قسم اللہ وعدہ کرتا یہ میرے بندے تو نے میری عبادت میں تکلیف اٹھائی اللہ کہتا اب یہ ہو سکتا آخری روزہ روزہ ہوگا یا کل آخری روزہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے انتیس روزے رکھے میرے کہنے پر تو نے تیس روزے رکھے اب اللہ کہتا تو نے اپنا وعدہ پورا کر لیا اب میرا بھی وعدہ سن لے میں بھی مرنے سے پہلے تیری ہدایت کا فیصلہ کر لوں گا بولو بولو سبحان اللہ اللہ یہ انعام ہم سب کو نصیب فرمائے میں آپ کو انعامات بتاتا ہوں اللہ کیا کیا دینے والا اللہ نے سب سے پہلا انعام بتایا والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے میرے راستے میں تکلیف اٹھائی تو بھوکا بھی رہا پیاسا بھی رہا تو میری فرما برداری میں روزہ رکھا اپنی بیوی سے دور رہا اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے تیرا کام کر لیا اب میری شان اور عظمت دیکھ لے مرنے سے پہلے تیری ہدایت کا فیصلہ کر دوں گا دعا کرو اللہ قبول فرمائے یہ تو پہلا انعام آگے اللہ فرماتے میرے بندے تو نے تکلیف اٹھائی تو نے روزہ رکھا ارے تو بھوکا تھا تو پیاسا تھا اللہ فرماتے اب سن میں بھی تیرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا اللہ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے دار بندے میں تیری مدد کروں گا میں تیری مدد کروں اور صحابہ نے پوچھا کہ مدد کا کیا مطلب ہے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا اللہ تعالیٰ یہ دولت بھی ہم کو نصیب فرمائے اور تیسری بات اللہ فرماتے میرے راستے میں تو نے تکلیف اٹھائی تیرے گھر میں کھانے کی کمی نہیں تھی تیرے گھر میں پینے کی کمی نہیں تھی آج ابھی ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ہم گھر میں جائیں گے تو ہمارے پاس کھانا بھی ہوگا ہم گھر میں جائیں گے تو ہمارے پاس پانی بھی ہوگا ہمارے پاس سب چیز اللہ نے دی لیکن اللہ کہتا میرے واسطے میرا بند بندہ تو بھوکا رہ گیا میرے واسطے تو پیاسا رہ گیا کبھی تجھے سر میں درد ہوا کبھی کبھی تجھے تکلیف ہوئی اللہ کہتے تو نے تکلیف اٹھا لی اب سن لے میں نے بھی فیصلہ کر لیا جہنم تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم اللہ تعالیٰ یہ تینوں انعام ہم کو نصیب فرمائے اللہ ہم کو ہی ہدایت بھی عطا فرمائے اللہ موت کے وقت کلمہ بھی عطا فرمائے اللہ جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے لیکن میرے دوستو یہ روزہ تو ہو گیا رمضان چلا جائے گا میرے دوستو یہ جو رمضان کا جو چاند آتا تھا اور عید کا چاند آتا تھا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ جب عید کا چاند نظر آیا اور سب لوگوں نے ہنگامہ مچا ہوتا نا عید کا چاند دکھا عید کا چاند عید کا چاند کلید ہوگی کلید ہوگی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چیخ مار کے رونے لگے گھر والوں نے پوچھا کہ سارا محلہ خوشی مناتا آپ کو رونا کس بات کا آتا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں سارا محلہ خوشی مناتا کہ عید آ گئی عید آ گئی مجھے رونا اس کا آتا کہ خدا کی رحمتوں کے جو انوارات دیکھ رہا تھا اب وہ مجھے نظر نہیں آتے ہیں تو میرے دوستو آج سے ہم طے کریں ہو سکتا ہے یہ کل روزہ آخری ہوگا یا آج آخری ہوگا جیسا بھی جو بھی معاملہ ہوگا ہمیں آج سے ایک بات کو طے کرنا کہ رمضان کے مہینے میں کوئی تو ایک کام قرآن کریم میں لکھا کہ رمضان میں کوئی کوئی آدمی اگر اپنی زندگی میں تھوڑا بدلاؤ لائے تھوڑا ایمان بڑھائے اللہ اس کے روزے کو قبول کر لیتا ہے آج سے ہم سب مل کے طے کریں بھائی طے کریں گے انشاءاللہ کہ ایک کام آج سے ہم سب لوگ طے کر لے اللہ کی قسم اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر طے کرو اور میں قسم کھا کر جمعہ کا الوداعی جمعہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر قسم کھا کر کہتا میرے پیاروں ایک بات پر آ جاؤ ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے لیکن جنت الفردوس میں ضرور ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک کام کے لیے طے کر لو میرے جوانوں آج سے طے کرو یہ جمعہ کا دن ہے الوداعی جمعہ بس زندگی میں یہ بات طے کر لو کہ کچھ بھی ہو جائے گا میری نماز قضا نہیں ہوگی میری نماز قضا میں آپ کو اللہ کی قسم میرے دوستو جو نماز چھوڑتا ہے نا اس پر جو عذاب آتا ہے نا وہ کبھی برداشت نہیں ہو سکتا میں کہہ دوں گا میرے لیے کہنا آسان ہے آپ سنو گے آپ کے لیے سننا آسان ہے لیکن حدیث پاک اٹھاؤ بے نمازی کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا بے نمازی کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی عورت زینا کرے اور زینا کرنے کے بعد بچہ پیدا ہو اور بچے کے دو ٹکڑے کر دے ہمارے نبی نے فرمایا وہ عورت جو زینا کروائے اور بچہ پیدا ہو اور وہ ماں بن کے بچے کے دو ٹکڑے کرے ہمارے نبی فرماتے وہ عورت قیامت کے میدان میں اتنی بڑی گنہ گار نہیں ہے اس سے بڑا گنہ گار وہ ہے جسے وقت ملے اور جان بوجھ کر نماز کو قضا کر دے ہوئے میرے دوستوں مرنا ہے سب کو مرنا ہے بولو مرنا نہیں مرنا بیماری تو ایسے چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے کہ آدمی صبح کرے تو پتہ نہیں چلتا رات کروں گا یا نہیں کروں گا تھوڑا موت تو بہت قریب ہے ارے بولو موت بہت قریب ہے ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سننا ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ہمارے نبی نے صحابہ کو پوچھا موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ایک صحابی کھڑے ہو گئے تو اللہ کے رسول موت میرے نزدیک اتنی قریب ہے کہ میں صبح کروں تو مجھے معلوم نہیں شام کروں گا شام کروں تو مجھے معلوم نہیں رات کروں گا رات کروں تو مجھے معلوم نہیں صبح کروں گا وہ صحابی کہتے اللہ کے رسول میں تو دوسرے دن کا کوئی پلان ہی نہ بناتا پلان کیسے بناؤ خیال آتا ہے کہ رات ہونے سے پہلے اللہ کو پیارا ہو جائے گا تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ خیال صحیح نہیں ہے یہ خیال صحیح نہیں ابھی تو تم نے موت کو بہت دور سمجھا ایک دوسرے صاحب ہی کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول میرے نزدیک تو موت اتنی قریب ہے کہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا اللہ اکبر کہتا مجھے معلوم نہیں کہ میں سلام پھراؤں گا یا نہیں پھراؤں گا ہمارے نبی نے فرمایا یہ خیال بھی صحیح نہیں تو صحابہ نے بتایا کہ ہمارے نبی آپ بتاؤ آپ موت کے بارے میں کیا خیال کرتے ارے ہمارے نبی معصوم تھے معصوموں کے سردار تھے تاجدار مدینہ تھے فرمایا میرے بارے میں پوچھتے ہو تو موت کا یہ تصور ہے کہ نماز میں پہلا سلام پھیرتا تو مجھے ڈر ہے کہ شاید دوسرا سلام نہیں پھیر پاؤں گا میرے دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں مرنا ہے نا سب کو ارے بولو نا مرنا ہے نا آج ارادہ کرو نماز پڑھو گے انشاءاللہ نہیں نہیں جو ریسیور پر ماں بہنیں سنیں آپ آج طے کر لو کہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ میرے دوستو قبر کا معاملہ بہت خطرناک معاملہ ہے بہت خطرناک معاملہ میں صرف ایک بات بتاؤں میرے دوستو جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کوئی نماز کو جان بوجھ کے چھوڑے اور مر جائے جس کی نماز باقی ہو اور وہ مر جائے اور جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا ہو اور وہ مر جائے کیا ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تین باتیں فرمائی فرمایا ابو حریرہ اللہ اللہ کی قسم کوئی بے نمازی وہ جب قبر میں اتارا جاتا ہمارے نبی نے فرمایا ارے بے نمازی کو قبر میں اتارو اس کے چہرے کو قبلے کی طرف قبر میں کرو اور مٹی ڈالو ہمارے نبی فرماتے ابھی تو مٹی ڈالی نہیں ہوگی اس سے پہلے فرشت آئے گا اور بے نمازی کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دے گا بے نمازی کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا اور اللہ آسمان سے کہے گا دنیا میں تیرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا آج تیرا چہرہ کیوں قبلے کی طرف ہوگا میرے دوستو بے نمازی کے کفن کو پھاڑ دیا جائے گا ایسے کفن کو پھاڑ ننگا کر کے فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ کہے گا میری عزت کی قسم تو نے دنیا میں شرم نہیں کی نماز چھوڑتا گیا شرم نہیں آئی اور آج کس بات کی شرم ہے میرے دوستو آپ کو معلوم ہوگا لوگ مدینہ مکہ جانے تڑپتے ہیں تڑپتے نہیں تڑپتے یہاں تو معاملہ آسان ہو جاتا بھائی اللہ نے مال دولت دیا ہے کوئی مکہ چلا کوئی مدینہ چلا کوئی عمرے میں چلا یعنی کسی نے کل بکنگ کروا دی اور تیسرے دن تو مکہ پہنچ گیا چوتھے دن مدینہ پہنچ گیا اور چھٹے ساتویں دن واپس آ گیا ارے پوچھو میرے دوستو ان لوگوں کو جن کو اللہ نے مال و دولت نہیں دیا وہ تڑپ رہے کہ کب مکہ دیکھے کب مدینہ دیکھے لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا اللہ ہمیں مکہ بھی بھیجتا مدینہ بھی بھیجتا وہاں جا کر بھی ہماری نماز قضا ہو رہی ہے وہاں جا کر بھی ہماری زبانوں سے جی بتیں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے آج سے طے کر لو بھائی نماز کی پابندی کریں گے میں ایک آخری بات قرآن کریم کے حوالے سے بتا کر بات ختم کروں سب بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی دیکھو اگر عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہو تو کوئی اور بات ہے لیکن قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی قیامت میں اللہ تعالیٰ سامنے آئیں گے وہ کیسے آئیں گے کما یلی کو بھی جلالی ہی وشانی وہ اللہ کیسے آئیں گے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن قیامت کے میدان میں اللہ آئیں گے اور آ کر کہیں گے یا عبادی ارے قیامت کا میدان گچا گچ بھرا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آئے گی لمن الملک الیوم بتاؤ آج کس کی حکومت ہے للہ الواحد القہار آج اللہ کی حکومت ہے اللہ قیامت کے میدان میں کہیں گے یا عبادی او میں میرے بندو اس جدونی چلو مجھے سجدہ کرو اللہ قیامت کے میدان میں کہیں گے چلو سجدہ کرو بتاؤ کریں گے کہ نہیں کریں گے کھڑے قیامت کا دن ہوگا کس کی مجال ہوگی کہ سجدہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو چلو میرے بندو مجھے سجدہ کرو میرے دوستو دنیا میں جو نمازی ہوگا یہ اس فوراً سجدے میں جائے گا جیسے سجدے میں جائے گا اللہ کی آواز آئے گی سر اٹھا لے سر اٹھا لے یہ پیشانی تو دنیا میں بھی جھکا کرتی تھی آج بھی جھک گئی میں پہچان گیا اللہ کہیں گے اے فرشتو یہ سجدے سے سر اٹھائے اسے جنت میں پہنچا دو بھائی سے کہاں پر پہنچا دو جنت میں پہنچا دو تو میرے دوستو نمازی کہاں پر بولو ساتھ میں بولو نمازی کہاں پہ جائے گا جنت لیکن قرآن کریم کی آیت سے پتا چلتا اللہ تعالیٰ جب اعلان کریں گے اے میرے بندو سجدہ کرو سب لوگ سجدہ کریں گے نمازی نے سجدہ کیا بولو کہاں گیا بے نمازی کے بارے میں لکھا کہ وہ بھی قیامت کے میدان میں ہوگا جس نے نماز چھوڑی ہوگی اللہ کہیں گے سجدہ کرو نا دیکھو انہوں نے اللہ کہیں گے دیکھو وہ فلاں بندے نے سجدہ کیا میں نے جنت میں پہنچا دیا اللہ کہیں گے سب لوگ سجدہ کرو بے نمازی سجدہ کرنے جائے گا رکو تک آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ کمر میں ایک لوہا رکھے گا اور اللہ وہ لوہا رکھے گا جس کو جہنم میں تین ہزار سال گرم کیا گیا ہوگا تین ہزار سال جہنم میں گرم کیا لوہا اللہ رکھے گا اللہ کے لیے آپریشن کرنا کیا مشکل ہوگا بس وہ لوہا رکھے گا وہ رکو میں جائے گا اور سجدہ کرنے جائے گا تو درمیان میں وہ لوہا اٹک جائے گا اور ایسی آگ لگے گی کہے گا اللہ میرے سے سجدہ نہیں ہوتا اللہ میرے سے سجدہ نہیں ہوتا اللہ اس نے تو سجدہ کر لیا وہ جنت میں چلا گیا اللہ میرے سے سجدہ نہیں ہوتا اللہ کہیں گے میری قسم میرے بندے سجدہ ہوتا نہیں میں تجھے کرنے دوں گا بھی نہیں اللہ کہتا مجھے تجھے کرنے بھی دوں گا نہیں دنیا میں تندرستہ نہیں کیا آج کیسے سجدہ کرے گا اللہ فرشتوں کو کہیں گے اٹھاؤ اور جہنم میں ڈالو جب تک فیصلہ پورا نہ ہو جاوے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے میرے دوستو یہ قرآن یہ جو میں نے آپ کو کہا قرآن کریم میں پارا نمبر ٹوئنٹی نائن سور قلم رکو نمبر دو میں اللہ نے پورے ڈیٹیل کے ساتھ اس مضمون کو بتایا اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود العباد فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے دنیا میں تندرست تھا ایک مرتبہ میرے سامنے سجدہ نہ کیا میں نے تجھے سب دیا تو نے مجھے سجدہ نہ دیا اللہ کہتے قیامت میں تجھے سجدہ کرنے بھی نہیں دوں گا اور جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا تو آج چلو میرے بھائیو بات ختم کر رہا ہوں آپ سب لوگ طے کریں میں بھی طے کروں انشاءاللہ بولو بولو بولو ایک مرتبہ بولو انشاءاللہ دیکھو الوداع جمعہ ذرا ہاتھ اوپر کرے ہاتھ اوپر کرے اور بالکل پکتا ارادہ کرے بولو انشاءاللہ ہماری نماز خزا نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ ہمارے بھائی مفتی فلاحی دامت برکاتم اللہ ان کی عمر میں حضرت مولانا شعیب صاحب اللہ ان کی عمر میں اور تمام ذمہ داران ٹرسٹیان متولیان اللہ سب کو اور تمام مسلیان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے جان مال میں برکت عطا فرمائے کیونکہ میرا بھی کل سفر سفر ہے اور دعا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 وجل صباحا ومساء بكرة وعشيا كما قال سبحانه وتعالى مرارا وتكرارا في كلامه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وعباد الله في هذا الشهر المبارك علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وروى الإمام الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله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 أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى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 علی فلاحی صاحب دامت برکاتہم کے تہے دل سے مشکور ہے کہ الحمدللہ قاری صاحب یہاں پر تشریف لائے انہوں نے یہ دو دو پروگرام ہمارے سامنے پیش کیے اللہ تبارک و تعالی ان کی کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرمائے تندرستی نصیب فرمائے ہمیں ان سے بار بار استفادے کی توفیق نصیب فرمائے اور جیسے قاری صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ آئندہ کل ان کا سفر ہے ہم سب مل کر دعا کرے اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے تمام صعوبتوں سے حفاظت فرمائے اور خوشی خوشی ان کے گھر پر انہیں واپس پہنچائے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے مولانا مولانا محمد محمد آل وبارک وسلم ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسکرات الموت علمؤتھ منکرات الموت و نزات علمعت و شدا علمعت لاغ اللہ انت سبحان کا من ظالمین لا اللہ الا انت سبحان کا ان من تمن اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف اللہ ہم بہت بڑے گنہ کریں اللہ رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے مولا آخری جمعہ ہے مولا اللہ تیرے نبی کا وعدہ ہے جس کو آخری عشرہ مل جائے اس کو جہنم کے آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے یا اللہ رمضان کی رحمتیں بھی عطا فرما دے رمضان کی مغفرتیں بھی عطا فرما دے اور رمضان جائے اس سے پہلے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے اللہ ہم بہت بڑے گنہ گار ہیں اللہ ہم پاپی ہیں اللہ ہم مجرم ہیں اللہ ہم نے تیری زمین کو گناہوں سے بھرا ہے اللہ ہم لاکھ گندے صحیح مولا ہم لاکھ گندے صحیح مولا لیکن تیرے ہی تو بندے ہیں مولا کہاں جائیں گے مولا تیرے در کے سوا کوئی در نہیں تیرے آسرے کے سوا کوئی آسرا نہیں تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں تیرے دربار کے سوا کوئی دربار نہیں اللہ ہم تیرے محتاج ہے تو کسی کا محتاج نہیں یہ اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں معلوم ہے ہم گنہ ہیں اللہ ہم گنہ گار ہیں مولا ہمیں معلوم ہے لیکن تیرے نبی نے فرمایا کوئی روزے دار ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی اے اللہ کوئی مسافر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا کو رد نہیں کرتا اے اللہ یہ مجمع دیکھ تو صحیح مولا اللہ یہ جمعہ کا مجمع ہے مولا تیرے گھر کا مجمع ہے مولا اعتکاف کرنے والے بیٹھے ہیں مولا اللہ حافظ قاری عالم اس مجمع میں بیٹھے ہیں اللہ سفید داڑی والے بیٹھے ہیں اے اللہ مسافر بیٹھے ہیں اللہ بھوکے پیاسے روزے دار بیٹھے ہیں اللہ اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر کر ہمیں آج معاف مولا اے یہ کرنے والے بیٹھے جنہوں نے طے کر لیا جب تک تو معاف نہیں کرے گا تیرے دروازے کو نہیں چھوڑیں گے اے اللہ یہ مجمع میں سفید داڑی والے بوڑھے بیٹھے ہیں کہ جب کوئی سفید داڑی والا بوڑھا روتا ہے اللہ تو آسمان پر کہتا ہے اے فرشتوں مجھے شرم آتی ہے اے فرشتوں مجھے شرم شرم آتی ہے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا اس کے قریب والے کو بھی معاف کر دیا اے اللہ تیرے پاس ہزاروں بہانے موجود ہیں مولا اللہ بھوکے ہیں پیاسے ہیں روزے دار ہیں بھکاری ہیں اللہ تیرے دروازے کے فقیر ہیں اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر آج ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ صحیح بات تو یہ ہے تجھے بہانے کی کیا ضرورت ہے اللہ وہ تو ہم بہانے گنواتے تجھے کیا بہانے کی ضرورت ہے تو تو بغیر بہانے کے بھی معاف کر سکتا تو معاف کرے گا تجھے کون پوچھنے والا ہے اللہ اگر تو ہمیں معاف کرے گا تجھے کون پوچھے گا تجھے کون سوال کرے گا اللہ تو تو بہت پیارا ہے مولا تو بہت پیارا ہے مولا تو رحمان و رحیم ہے مولا تو نے ہمارے کتنے گناہ دیکھے لیکن کبھی تو نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا کبھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے اللہ ہم مانگتے گئے دیتا گیا اللہ ہم مانگتے گئے تو دیتا گیا اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا اے اللہ اللہ ہم گنہ گار ہے مولا لیکن ہمارے گناہوں کی ایک حد ہوتی ہے تیری رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے مولا ہمارے گناہ ایک جگہ جا کے رک جاتے ہیں تیری رحمت تو رکتی ہی نہیں ہے مولا اللہ اپنی رحمت میں ہمیں لپیٹ لے مولا ہمیں سمیٹ لے مولا اپنی رحمت میں ہمیں لے لے مولا ہمیں کسی اور کے حوالے مت کر مولا ہمیں غیروں کے حوالے مت کر مولا ہمیں غیروں کے حوالے مت کر مولا اے اللہ مسلمان پر پریشان ہے مولا اللہ بہت تکلیفیں دی جاتی ہے مولا جب ہم سنتے ہیں اللہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ کسی کو مارا جاتا ہے کسی کو جانور کی طرح ذبح کر دیا جاتا ہے اللہ ماں بہنوں کی عزتوں پر حملہ کیا جاتا ہے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تلوار سے نوک پر اٹھایا جاتا ہے اللہ حمل والی عورت کے پیٹ کو چیر دیا جاتا ہے اے اے اللہ اللہ ہمیں معاف کر دے مولا ہمیں معلوم ہے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے مولا لیکن اللہ آج تیرے دروازے پر ہیں اللہ تو رب کریم ہے اللہ تو رب رحیم ہے اللہ ہم کہاں جائے مولا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے اللہ ہماری ماں بہت پیاری ہے مولا بہت پیاری ہے مولا بہت پیاری ہے مولا اللہ بے چینی سے انتظار کرتی ہے مولا اے اللہ بے قراری سے انتظار کرتی ہے مولا اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما ان کے سارے دکھوں کو سکھ میں بدل دے مولا اللہ انہیں تندرستی عطا فرما اللہ انہیں صحت عطا فرما اللہ ان کے سائے کو ہمارے سر پر تاثر قائم و دائم فرما اللہ ماں وہ نعمت ہے اللہ اللہ ماں وہ نعمت ہے کہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ایک بڑی ماں ہاتھ اٹھاتی ہے ابھی تو ہاتھ اٹھا کر کچھ کہتی بھی نہیں ہے اس سے پہلے اللہ تو کہتا میں نے تیرے بچوں کو معاف کر دیا میں نے تیرے بچوں کے جائز مقاصد کو پورا کر دیا اللہ یہ رحمت والے ہاتھ ہمارے سر پر تاثر قائم و دائم فرما دے اے اللہ اے اللہ جن کی اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے یہاں بہت سارے بیٹھے کیا کیا گزرتی ہوگی دل پہ گزرتی ہوگی اللہ اللہ وہ ماں کو آخری مرتبہ دیکھا ہوگا اللہ باپ کے جنازے کو کندھا دیا ہوگا اللہ کیسے ہاتھوں سے ماں کو قبر میں اتارا ہوگا اللہ ان کی قبر کو نور سے بڑھ دے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بڑھ دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں مولا بہت سے لوگ بیمار ہیں مولا اب تو دوا کھا کھا کے بھی تھک گئے مولا صبح ہو تو دوا ہاتھ میں شام ہو تو دوا ہاتھ میں اللہ دنیا کہتی ہے کہ یہ بیماری اچھی نہیں ہوگی اللہ تیرے سے بڑھ کر شفا دے دے والا کون ہے بولا ہمارا بھروسہ تو تجھ پر ہے بولا اللہ تمام بیماروں کو عطا فرما دے اللہ جو قرضے میں ڈوبے غیب سے ان کے قرضے ادا فرما دے اللہ یہ مجمع بیٹھا ہے اس میں معلوم نہیں کون کتنا دکھی ہوگا کون کتنا پریشان ہوگا اللہ بیچارہ کسی کو اپنا دکھ بتا بھی نہیں سکتا کسی کو اپنا دکھ بتا نہیں سکتا وہ رات کے سناٹے میں کروٹے لے کر تجھے پکارتا ہے اللہ اے اللہ وہ جانتا ہے کرنے والا تو ہی ہے مولا اللہ سب کے دکھ کو سکھ میں بدل دے مولا سب کے سیاحت کو حسنات میں بدل دے مولا اللہ یا اللہ یہ پورے رمضان میں جو تعاون ہوا کسی نے صدقہ دیا کسی نے خیرات دی کسی نے للہ دیا کسی نے کوئی آپریشن کے واسطے دیا اے اللہ کسی نے کسی بچی کے نکاح کے واسطے دیا اے اللہ سب کے دینے کو قبول فرما لے اور اے اللہ اے اللہ اے اللہ جن کے بچے بڑے ہو گئے بچیاں بڑی ہو گئی اللہ غیر سے اب ان کے رشتے عطا فرما دے آسمانی رشتے عطا فرما دے اللہ وہ معاملہ بڑا کٹھن ہوتا ہے جب بیٹی کو گھر سے روانہ کرنا ہوتا ہے اے اللہ معلوم نہیں آگے چل کر کیا ہونے والا اللہ تو ہمارے بچوں کے حق میں سکھ عطا فرما دے اے اللہ دکھوں سے ان کی حفاظت فرما دے اللہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی اللہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ باپ اپنا منہ بھی کسی کو بتا نہ سکے اللہ باپ کے گناہ کی وجہ سے بچوں کو محروم مت کرنا ہماری بچیوں کو محروم مت کرنا اللہ ہماری بچیوں کو عفیفہ بنا دے تقیہ بنا دے زکیہ بنا دے نقیہ بنا دے اللہ ہمارے بیٹوں کو حافظ کامل بنا دے عالم بعمل بنا دے دین کا دائی بنا دے اللہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ اللہ یہ اس علاقے کو چھوڑ کر کر جانا ہے مولا اللہ نہیں معلوم آئندہ ملاقات ہو یا نہ ہو مولا لیکن اللہ اگر موت مقدر ہے تو کلمے والی بہت عطا کر دے رہا اللہ کلمے والی بہت عطا کر دے رہا اللہ جتنا دنیا دیکھنا تھا تو نے دکھا دیا مولا جو مقدر میں تھا تو نے کھلا دیا مولا اے اللہ اب ایک ہی ارمان ہے مولا موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما دے اور اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے مولا الوداعی جمعہ ہے آخری جمعہ اے اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے بولا ہماری آخری گھڑی آئے اللہ ہمیں مدینہ پہنچا دے بولا ہمیں مدینہ پہنچا دے بولا کون ایسا ہوگا جس کو نبی کی یاد نہیں آتی ہوگی اللہ بہت یاد آتی مولا اے اللہ راتوں کو کروٹوں کروٹوں میں پیارے نبی کی یاد آتی ہے مولا اے اللہ ہم سب کو مدینہ پہنچا دے اور اللہ ایسا مدینہ پہنچا دے ہم ان کے روزے کے سامنے کھڑے ہو جائے سلا تو سلام پڑھنے لگے کلمہ پڑھنے لگے اللہ اسی وقت تو ہماری روح نکال لے قیامت میں تو ہم سے پوچھے گا تیرے کلمے کا گواہ کون ہے تیرے ایمان کا گواہ کون ہے ہم کہیں گے وہ گواہ ہے اللہ جس سے بڑھ کے کوئی گواہ نہیں ہو سکتا جس سے بڑھ کے کوئی گواہی دینے والا نہیں نہیں ہو سکتا اللہ پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے اللہ پیارے پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے اللہ ہمارے نبی نے ہمارے واسطے بہت تکلیف اٹھائی ہے ہم نے ان کو بہت تکلیف دی ہے مولا ہم نے نبی کو بہت تکلیف دیے مولا اور جمعرات کو اور پیر کو جب ہمارے نبی کے سامنے ہمارا رجسٹر کھولا جاتا ہوگا ہمارے نبی کو ہمارا نام بتایا جاتا ہوگا ہمارا گھر بتایا جاتا ہوگا ہمارے نبی کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا اے اللہ اللہ ہم نے بہت تکلیف پہنچائی ہے مولا اتنی تکلیف پہنچائی مولا اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرما دے جز اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلو اللہ آج افطاری آتی ہے اللہ ہمارا دسترخوان بڑھ جاتا ہے اللہ افطاری میں ہمارا دسترخوان بڑھ جاتا کاش اللہ ہم فاطمہ کو یاد کرتے کاش اللہ ہم فاطمہ کو یاد کرتے ایک روٹی کا ایک روٹی سامنے ہے جس میں آدھی روٹی پیٹ میں جا رہی ہے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ رہی ہے اور حضرت علی پوچھتے ہیں فاطمہ کیا بھوک نہیں لگی فاطمہ کتنے پیار سے کہتی ہے معلوم نہیں میرے ابا کو افطاری میں ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا میں یہ آدھی روٹی ابا کو پہنچا دوں ابا کے دروازے پڑ جاتی ہے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے ابا کتنے پیار سے کہتے بیٹی فاطمہ کیا لے کر آئی فاطمہ کہتی ابا جان آدھی روٹی لے کر آئی آپ کو بھوک لگی ہوگی آپ کو افطاری میں کچھ ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا ہمارے نبی آنکھوں میں آنسو آئے ہے فاطمہ اچھا ہوا روٹی لے کر آئی ورنہ چوتھی رات بھی میری ایسے ہی گزر جاتی اے فاطمہ چوتھی رات بھی ایسے ہی گزر جاتی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے روٹی کھائی اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے روٹی کھائے گئی کتنا زمانہ ہو گیا تو نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلایا آج اپنے ہاتھوں سے کھلا لے فاطمہ نے اپنے ابا کو کھلانے کے بعد جو رونا شروع کیا اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹی اب رونا کس بات کا فاطمہ نے کہا ابا کل کیا ہوگا کل آپ کے گھر میں چولہا جلے گا نہیں جلے گا میرے گھر میں روٹی پکے گی نہیں پکے گی ہمارے نبی نے کتنے پیار پیار سے کہا بیٹی فاطمہ سبر کر لے اے بیٹی فاطمہ سبر کر لے تو کرے گی میں سبر کروں گا ہمارے سبر کی وجہ سے اللہ میرے گنےگار امتی کو معاف کر دے اللہ میرے گنےگار امتی کو اللہ وہ گنہگار امتی ہم ہی ہے مولا وہ ہم ہی ہے مولا آج ہمیں معاف کر دے مولا آج معاف کر دے مولا اللہ معاف کر دے مولا تیرا کچھ نہیں جائے گا مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی مولا آخری جمعہ کے بھکاری ہے مولا رمضان کا مزاحی جمعہ ہے مولا اے اللہ اللہ ہمیں معاف کر دے مولا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے مولا عید کا دن آنے سے پہلے ہمیں معافی کی عید عطا فرما دے مولا ہمیں مغفرت والی عید عطا فرما دے ہمیں رحمت والی عید عطا فرما دے اور اللہ ایک بار تو راضی ہو جانا اللہ تو ایک بار راضی ہو جا ہم نے حدیث میں پڑھا ہے